بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ نبی الکریم ربش رحلی صدری ویسر لی امری وحل القتم باللسانی لسانی قولی دس مئی دو ہزار پندرہ آج میں اپنی بات کو شروع کرنا چاہتا ہوں رابل ناتھ ٹیگور کی اس اسٹوری سے جو بہت ہی لیسن ہے اس کے اندر رابندر ناتھ ٹیگور کا بہت بڑا درجہ ہے ان کو گرودیو کہا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دیش کے وہ اسپرچل ماسٹر تھے ان کی پوئٹری پیس اینڈ اسپرچولیٹی سے بھری ہوئی ہے چاچا نائنٹین تھرٹین میں ان کو لٹریچر کا نوبل پرائز دیا گیا تو اپنے ایک پوئم میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک دن میں ایک ریور میں بوٹنگ کر رہا تھا ایک ریور میں بوٹنگ کر رہا تھا تو چلتے ہوئے راستے میں ایک برج آیا وہ برج چھوٹا تھا اور ہماری جو بوٹ تھی وہ تھوڑا اونچی تھی یعنی برج کے نیچے سے ہماری بوٹ پاس نہیں ہو سکتی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ کاش یہ برج تھوڑا اونچا ہو جاتا تاکہ ہماری اس سے پاس ہو جاتی پھر وہ اپنی جگہ ہو جاتا یہ تھوڑی دیر کے اٹھ جاتا پھر اپنی جگہ پا جاتا کرتا اچھا تھا پھر وہ لکھتے ہیں کہ نہیں یہ اچھا نہیں تھا اگر ایسا ہو تو لوگوں کا ٹرسٹ لاز آف نیچر سے ختم ہو جائے گا یہ لاز آف نیچر اور جو ٹرسٹ ہے انسان کا اس سے تو ساری ایکٹیویٹیز ہیں ہماری ساری انڈسٹری اسے پہ چلتی ہے ساری انجینئرنگ اسے پہ قائم ہے زندگی کا پورا نظام جو ہے وہ اسی پہ چل رہا ہے کہ ہم لاز آف نیچر جو ہے اس پر ٹرسٹ کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک چھوٹی سی کہانی ہے لیکن اس میں بہت بڑا لیسن ہے بہت بڑا لیسن ہے اس دنیا میں دیکھیے ہم آپ پیدا ہو کر آتے ہیں لیکن ہم سے باہر ایک اور دنیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں نیچر وہ بہت بڑی ہے وہ وہ زمین سے لے کر گلیکسی تک پھیلی ہوئی ہے تو ہم ایک پوری دنیا ہمارے آس پاس ہے اس میں ہم پیدا ہو کر زندگی گزارتے ہیں تو اس دنیا کچھ لاز ہیں بہت ہی اٹل لاز ہیں اس پر دنیا کا پورا نظام چل رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے ایڈجسٹ کریں ہم اسے ٹکرائے نہیں اگر ہم جو نیچر لاز ہیں اسے ہم ٹکرائیں گے تو ہمارے نقصان ہوگا ہم کوئی کام نہیں کر پائیں گے تو یہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ لیسن ہے اس کہانی میں اب آپ دیکھیے یہ جو ہماری دنیا ہے جو یونیورس ہے بہت ہی زیادہ واسٹ ہے تو واسٹ اسپیس میں نیومرس اسٹارس ہیں یعنی بلین ٹریلین سے زیادہ اسٹارس ہیں وہ پھلے ہوئے ہیں واسٹ اسپیس میں اور تمام اسٹارس آن دا آدابو ہیں چل رہے ہیں چل رہے ہیں یعنی گھوم رہے ہیں کوئی اسٹار یا پلانٹ یا اسٹیشنری نہیں ہے اور یہ جو اسٹارس کا اور پلانٹ کا جو موومنٹ ہے یہ بلین ٹریلین سال سے چل رہا ہے لیکن ان میں ٹکراؤ نہیں آج تک کوئی ٹکراؤ رپورٹ نہیں ہوا جسے ہمارے روڈ پر آپ جاتے ہیں ہمارے روڈ پر سواریاں چلتی ہیں وہیکل چلتے ہیں لیکن ہر دن ایکسیڈنٹ ہوتا ہے ہر دن ایکسیڈنٹ ہوتا ہے لوگ مرتے ہیں تو اسی کو زیادہ گریٹر لیول پہ دیکھیے تو پوری یونیورس جو ہے اس میں نیومرس وہیکل چل رہی ہیں یہ جن کو ہم اسٹارس اور پلانٹ کرتے ہیں لیکن وہاں کوئی ٹکراؤ نہیں کیوں ایسا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک پرنسپل کو فالو کرتے ہیں تمام جو اسٹرانکل باڈیز ہیں تو تو واسٹ اسپیس میں انگنت باڈیز ہیں جن کو ہم اسٹور آپریٹ کرتے ہیں اور وہ کانسٹنٹلی موو کر رہے ہیں ہر ایک اپنے آربٹ پر موو کر رہا ہے قرآن میں بھی اس کا ریفرنس آیا ہے کلن فی فلکی یس بہول ان یعنی تمام اسٹرانکل باڈیز اپنے آربٹ پر گھوم رہے ہیں اب سوال یہ ہے کہ ہمارے روڈ پر تو روزانہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اس میں سے کیوں نہیں ہوتا اسٹریس یہی اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ بہت اسٹرکٹلی لاز آف نیچر کو فالو کرتے ہیں اسٹرکٹلی وہ کیا ہے تمام نے ایک پرنسپل کو پکڑ رکھا ہے جس کو میں کہوں گا اپنی زبان میں میوچل نان انٹرفیئرنس ایک پرنسپل ہے جو پورے یونیورس میں چل رہا ہے میوچل نان انٹرفیئرنس یعنی ہر اسٹار اور ہر پلانٹ اپنے آربٹ پہ چلتا ہے دوسرے آربٹ میں وہ جانے کی کوشش نہیں کرتا اسٹرکٹلی ہر ایک اپنے آربٹ کو فالو کر رہا ہے دوسرے آربٹ میں جانے سے اسٹرکٹلی اوائڈ کرتا ہے وہ جس کو میں کہوں گا کہ میوچل نان انٹرفیئرنس یہ جو اسٹارس اور پلانٹ کی دنیا میں یہ جو پرنسپل قائم ہے یہ مٹیریل لاز کی وجہ یعنی وہ مٹیریل لاز کو فالو کریں اس لیے یہی اینیمل ملک کی دنیا میں بھی ہے سمندروں میں مچھلیاں جنگلوں میں اینیمل بھی دیکھیے آپ ولڈ آف اینیمل جو ہے اس میں کبھی کوئی ولڈ وار نہیں ہوئی تھی نہ فرسٹ ورلڈ وار نہ سیکنڈ ورلڈ وار یہ صرف انسان کی دنیا میں ایسا ہوا تو بے شمار ہیں کوئی گنتی نہیں ان کی انگنت انبل ہے لیکن آپ دیکھیے کبھی ان میں کوئی وار نہیں ہوئی نہ فرسٹ ورلڈ وار جیسی وار نہ سیکنڈ ورلڈ وار جیسی وار کیوں وہ بھی اسٹرکٹلی فالو کرتے ہیں نیچر کو جو کہتے ہیں انسٹنکٹ ہر اینیمل اپنے انسٹنکٹ فالو کرتا ہے وہ انسٹنکٹ کیا ہے اس کو میں کہوں گا کہ وہ ہے کنٹینٹمنٹ تمام اینیمل کے اندر ایک انسٹنکٹ ہے کنٹینٹمنٹ یعنی جتنا ان کی بھوک ہے اتنا کھا لیں گے اس کو پھر اور نہیں اور نہیں وہ اکٹھا کریں گے ہم انسان جو ہے مور اینڈ مور مور اینڈ مور کے لیے دوڑتا رہتا ہے یعنی کہیں اس کو کنٹینٹمنٹ نہیں ہوتا اور زیادہ پیسہ اور زیادہ گھر اور زیادہ گاڑیاں اور زیادہ فیم تو مور اینڈ مور کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے انسان اس سے انسان کے دنیا میں کلش ہوتا ہے لیکن انیبل جو ہے وہ ان کا کلچر بور اور بور کلچر نہیں ہے ان کا کلچر ہے کنٹینٹمنٹ کلچر کنٹینٹمنٹ کلچر جتنا انہیں بھوک ہے اتنا کھا لیا اس کے بعد سو جاتے ہیں وہ یہ انیبل کا معاملہ ہے انسان کی دنیا میں اس کا الٹا ہے انسان کی دنیا میں ٹکراؤ ہے ہیٹ ہے وائلنس ہے وار ہے یہ سب کیوں ہے کہ وہ لاز کو فالو نہیں کرتے وہ وہی لاز جو پورے یونیورس میں فالو کیا جا رہا ہے جو سمندروں میں فالو کیا جا رہا ہے جنگلوں میں فالو کیا جا رہا ہے جس کو میں نے کہا کہ میوچل نان انٹرفیئرنس تو اسی پرنسپل کو انسان کو بھی فالو کرنا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں پیس آئے تو یہی ایک ہی طریقہ ہے پیس لانے کا سارے لوگ پیس کی بات کرتے ہیں آج کل لیکن فارمولا کیا ہے پیس کا فارمولا یہ نہیں کہ آپ اسٹیج پر تقریر کریں اسٹیج پر تقریر کرنے سے دنیا میں پیس نہیں آ سکتا پیس کا طریقہ ہے کہ آپ انسان کو انٹلیکچل کریں ان کے اندر یہ سمجھ لائیں سمجھ کہ دیکھو تمہیں بھی اسی یونیورسل لا کو فالو کرنا ہے جو تمام دوسرے کریچر فالو کر رہی ہیں وہ ہے میوچل نان انٹرفیئرنس سڑکوں پر دیکھیے ٹریفک کا پرنسپل ہے کیپ رائٹ کیپ لیفٹ کا وہ یہی ہے لیکن انسان چونکہ اپنی آزادی کو مس یوز کرتا ہے اس لیے سے وہ ٹکراؤ ہوتا ہے سڑکوں پر جو پرنسپل ہے کیپ رائٹ کیپ لیفٹ کا اگر اسٹرکٹلی اس کو وہ لوگ فالو کریں اسٹرکٹلی اسٹرکٹلی فالو کریں تو سڑکوں پہ ٹکراؤ نہ ہو جسے اسپیس میں ٹکراؤ نہیں ہوتا ادھر سے گاڑی ایک آ رہی گاڑی ادھر سے آ رہی ہے تو وہ اپنے طرف چلے گئے وہ اپنی سائڈ میں چلے گئے یہ ہے میوچل نان انٹرفیئرنس تو ٹریفک کا رول تو یہی ہے لیکن انسان اپنی آزادی کو مس یوز کرتا ہے جبکہ اسٹارس پلانٹ اینیملس بچیاں کوئی بھی اپنی آزادی کو مس یوز نہیں کرتے اسٹرکٹلی وہ فالو کرتے ہیں نیچرل لاس کو تو انسان کے اندر یہ سمجھ پیدا کرنا ہے کہ تم بھی وہی کرو جو پوری یونیورس کر رہی ہے انسان ایک بہت ہی ٹانی پارٹ ہے اس یونیورس کا بہت ہی ٹانی پارٹ تو تمہارے باہر جو دنیا ہے جس لا کو فالو کر رہی ہے وہی تم کو بھی کرنا ہے تو ٹیگور کی جو کہانی ہے اس سے بھی یہی چیز نکلتی ہے کہ میں اپنی بوٹ اپنے رستے پہ چلاؤں اور برج جو ہے وہ اپنے طریقے پر رہے برج اپنے طریقے پر ہے میں اپنے طریقے پر رہوں یہ ہے میوچل نان انٹرفیئرنس اگر ہم دونوں ایک دوسرے ٹکرائیں گے تو نہ اس میں برج کا بھلا ہوگا نہ میرا بھلا ہوگا تو ہزاروں سال سے انسان بات کر رہا ہے پیس کی پیس کی پیس کی کہ پریکٹیکلی پیس دنیا میں نہیں ہے کچھ لوگ ایکٹیو وائلنس میں ہوئے ہیں کچھ لوگ پیسو وائلنس میں دیکھیے اگر آپ ہتھیار اٹھا لیں اگر آپ ہتھیار اٹھا لیں تو اس کو آنے آپ ایکٹیو وائلنس میں مبتلا ہو جائے ہو گئے ہتھیار نہ اٹھائیں اور ہیٹ کریں نفرت کریں دوسروں کے بارے میں نیگیٹو تھاٹ آپ کے اندر ہو تو آپ پیسٹو وائلنس میں پھنسے ہوئے ہیں کچھ لوگ پیسٹو وائلنس میں پھنسے ہوئے ہیں کچھ لوگ ایٹی وائلنس میں اس کا حل صرف یہی ہے کہ لوگوں کو اتنا زیادہ جن کو کہتے ہیں جاگروک بنانا اتنا زیادہ سمجھ پیدا کرنا کہ وہ جانے کہ ہمیں بھی اسی کو فالو کرنا ہے جو یونیورس کا فارمولا ہے یعنی میوچل نان انٹرفیئرنس اب دیکھیے پیس کوئی ایک بات نہیں ہے پیس کل بات ہے پیس کوئی ایک بات نہیں ہے پیس کل بات ہے میں پیس کو سوم بونم مانتا ہوں سوم بونم یعنی گریٹسٹ گڈ تو سوم بونم کیا ہے زندگی میں کوئی لوگ کہتے ہیں کہ فریڈم ہے کوئی لوگ کہتے ہیں ہیومن رائٹس ہیں تو کچھ لوگ اور کچھ چیز کو بتاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ سمم بونم جو ہے زندگی میں وہ ہے پیس کیونکہ پیس ہے تو سب کچھ ہے پیس نہیں تو کچھ بھی نہیں کوئی بھی ایکٹیویٹیز چاہے ایجوکیشن کی فیلڈ میں ہو انڈسٹری کی فیلڈ میں ہو کسی بھی فیلڈ میں جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ اس مورتی سے بھی چل سکتی ہیں جبکہ جبکہ سماج میں پیس ہو زندگی میں پیس ہو چاہے ریلیجس ایکٹیویٹیز ہوں سیکولر ایکٹیویٹیز ہوں سب اسی وقت چلیں گے جبکہ پیس ہو تو پیس سم بونم ہے ہم آپ یہاں پر ہیں ایک یہاں پر کچھ لوگ اکٹھا ہے میں ایڈریس کر رہا ہوں میں بول رہا ہوں وہ سن رہے ہیں یہ بھی پیس ہے اس لیے اگر پیس نہ ہو تو نہ بول پاؤں گا نہ آپ سن پائیں گے تو پیس جو ہے ہر قسم کے ڈیولپمنٹ کے لیے مست ہے ہر قسم کی ڈیولپمنٹ کے لیے مست ہے آج کل آپ جانتے ہیں کہ نیوز میڈیا میں تقریباً روزانہ ہی کچھ نہ کچھ خبریں آتی ہیں بم کی وائلنس کی گن کلچر کی اور مسلمان بھی اس میں پھنسے ہوئے ہیں بلکہ شاید لائنس شیئر مسلمانوں کا ہے اس میں تو یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ مسلمان اس دور میں ترقی نہیں کر سکے ایک کتاب ہے ایک بہت بڑے عرب رائٹر کی لمازا تاخر مسلمون و تقدم غیروں لمازا تاخر مسلمون و تقدم غیروں یعنی دوسری قومیں کیوں آگے ہو گئی اور مسلمان کے پیچھے ہو گئے مسلمان بیکورڈ کیوں ہو گئے اور دوسری قومیں آگے بڑھ گئی کیوں ایسا ہوا تو میں یہ کہوں گا کہ اس کا راز صرف ایک ہے کہ پسمان پیس کی ویلو نہیں جانتے پیس کی ویلو نہیں جانتے وہ لڑائی بھڑائی کو سمجھتے کہ بڑی چیز ہے لڑو اور لڑائی مار جاؤ تو سیدھے جاؤ گے پیراڈائز میں وہاں بھائی انتظار کر رہی ہیں اس قسم کے فورس بلیف بنا رکھے لوگوں نے کہ اگر تم لڑو گے لڑائی میں مارے جاؤ گے یا سوسائڈ بام کر کے مارے جاؤ گے تو سیدھے جنت میں جاؤ گے وہاں حورت والا انتظار کر رہی ہیں یہ سب فالس بلیف ہے اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں تو مسلمان پیس کی ویلو نہیں جانتے پیس ہے تو ایجوکیشن ہے پیس ہے تو ریلیجس ایکٹیویٹیز ہیں پیس ہے تو انڈسٹریل ایکٹیویٹیز ہیں پیس ہے تو ڈیموکریسی اچھی طرح رن کرے گی جتنے بھی ایکٹیویٹیز ہیں تو پیس جڑ میں ہے پیس جڑ میں ہے تو میں کہوں گا کہ یہ جو ٹائٹل انہوں نے بنایا کہ لمبا تاخر مسلمون بتقدم وغیرہ ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان پیس کی ویلو نہیں سمجھے حالانکہ پیس کی ویلو دیکھیے قرآن میں بہت کلیئر طور پر بتائی گئی ہے قرآن میں ایک آیت ہے اصل و خیر یعنی اس کا مطلب ہے پیس از دا بیسٹ اس لیے میں نے سمجھا ہے کہ accord to the law of nature peace is سم بنو اصل و خیر کا مطلب اگر آج کل کے زمانے میں کہوں تو کہوں گا کہ پیس از سم بنو peace is the greatest good تو پرافٹ آف اسلام کی زندگی کا آپ مطالعہ کیجیے تو ہر موڑ پر ہر موقع پر آپ نے اس کا ڈیمونسٹریشن دیا کہ پیس سب بڑی چیز ہے مثلا دیکھیے آپ نے اپنا مشن سکس ہنڈریڈ ٹین ایڈی میں شروع کیا اس وقت مشن شروع کیا آپ نے مکہ میں اس وقت مکہ میں آپ کا مشن جو ہے توحید کا مشن تھا ونڈرس آف گاڈ کا مشن تھا اس وقت لوگ آرڈر وش تھے وہاں پر تو وہ آپ کے خلاف ہو گئے اتنا خلاف ہو گئے کہ ان کا کہ تم کو مکہ چھوڑنا پڑے گا تو آف اسلام کا مکہ وطن تھا وہیں وہ پیدا ہوئے تھے وہ ان کے باپ ان کے دادا سب تو کہتے کہ میں کچھ چھوڑوں یہ تو میرا وطن ہے تو لڑ جاتے وہ اپنے کچھ جو ساتھی تھے آپ کے ان ساتھیوں کو لے کے لڑ جاتے ہاں، یہ تو ہمارا رائٹ ہے اپنے وطن میں رہنا یہ ہمارا رائٹ ہے اپنے رائٹ کے لڑیں گے آپ نے ایسا نہیں کیا کیونکہ رائٹ کے نام لڑائی کرتے تو کیا ہوتا بلڈ شیڈ ہوتا بلڈ شیڈ کچھ ادھر مرتے کچھ ادھر مرتے سب جے پڑا ہی آتا سارا مشن آپ کا تو آپ نے سائلنٹلی کیا کیا مائگریٹ کر گیا آپ مکہ سے مائگریٹ کر کے مدینہ چلے گئے یہ کیا تھی یہ پیسفل میتھڈ تھا یہ پیسفل میتھڈ کو اس وقت کی سچویشن پہ آپ نے اپلائی کیا ایسے دیکھیے یعنی پوری زندگی رسول اللہ کی جو ہے وہ ٹریس ہوتی ہے اسی پرنسپل پر مثلا مشہور واقعہ ہے آپ کا جو کہتے ہیں ہدیبیا ہدیبیا میں کیا تھا کہ آپ بدینہ سے روانہ ہوئے تاکہ مکہ جائیں وہ آ کر کے عمرہ کریں عمرہ جو ہے کہ چھوٹا حج ایک سال میں ایک بار ہوتا ہے اس کو حج کہتے ہیں ہوگا بڑا حج ہے اور ایک اور ہے کہ آپ کبھی بھی جا کر وہاں پر کر سکتے ہیں تو اس کو عمرہ کہتے ہیں یعنی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹا حج تو پرافٹ آف اسلام جو تھے اپنے ساتھیوں کو لے کر کے مکہ کے لیے روانہ ہوئے یعنی مدینہ سے مکہ کے لیے تو مکہ سے قریب ایک جگہ تھی وہ وہاں ان لوگوں نے روکا کہ ہم آپ کو مکہ سے نکال چکے ہیں اب مکہ میں لوٹنے نہیں دیں گے اب اب جائیے اب مکہ میں آپ کو دوبارہ داخل نہیں ہونے دیں گے تو پندرہ دن تک رجسٹریشن ہوئی اور آخر میں جب دیکھا رسول اللہ نے کہ وہ راضی نہیں ہے آپ کے اس بات پر راضی نہیں کہ آپ سفر جاری رکھیں اور مکہ میں داخل ہوں عمر کریں حالانکہ عمر کر کے لوٹا تھا مدینہ تب بھی راضی نہیں ہوئے تو آپ غور کیجئے کہ وہ ہو جائے واپس چلے گئے مدینہ چلو بھائی تم اگر نہیں راضی ہو تو واپس آ جاتے تو پیس ایٹ اینی کاسٹ رسول اللہ کا جو طریقہ تھا کہ peace at any cost peace at any cost امریکہ کا ایک ڈاکٹر مائیکل ہارٹ ایک کتاب لکھی ہے دا ہنڈریڈ اس میں انہوں نے پوری دنیا کے ہنڈریڈ آدمیوں کی لسٹ بنائی سپر اچیورس پوری دنیا کے بڑے اچیورس کی ایک لسٹ بنائی ایک سو آدمی کی اس میں ٹاپ پر رکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹاپ نمبر ون لیکن اس میں یہ نہیں بتا سکے وہ کہ آپ کی سکسیس کا راج کیا تھا آپ کے سپر اچیومنٹ کا راج کیا تھا میں نے اس کو دیکھا تو اس میں یہ نہیں ملا مجھے کہ یہ تو کہتے ہیں کہ he was the most successful person of the history لیکن کیوں تو میں جو اسٹڈی کی تو میں نے پایا کہ اس لیے کہ آپ نے پیس کو سو برن کیسے ڈسکور کیا he adapted the peace at any cost کچھ بھی ہو ہم تو پیس رہیں گے کوئی ایکسکیوز نہیں لیا آپ نے کبھی بھڑکے نہیں آپ کبھی آپ مشتعل نہیں ہوئے کبھی آپ پروک نہیں ہوئے تو ایٹ اینی کاسٹ آپ پیس پر کام رہے یہ حال آپ کے سپر اچیومنٹ کا جو راز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ہر حال میں پیس کے طریقے کو اپنایا رسول اللہ کی وائف تھیں عائشہ وہ آپ کی پالیسی کے بارے میں رسول اللہ کی جنرل پالیسی کیا تھی اس کے بارے میں کہتی ہیں کہ ماں خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین اللہ رحمہ یعنی whenever the prophet had to choose between the two he always opted for easier course of action rather than harder course of action اب غور کیجیے کہ ایزیئر کیا ہے ہارڈر کیا ہے ایزیئر کورس آف ایکشن کیا ہے اور ہارڈر کورس آف ایکشن کیا یہی تو ہے تشدد اور امن وائلنس اور پیس یعنی وائلنس کا طریقہ ہارڈر کورس آف ایکشن ہے اور پیس کا طریقہ ایزیئر کورس آف ایکشن ہے تو ہمیشہ ایسا کیا آپ نے کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا کہ پیسفل میتھڈ اویلیبل ہے اور آپ نے اس کو نہ لیا ہو چاہے نقصان ہو رہا ہو چاہے ریٹریٹ کرنا ہو چاہے بظاہر ڈیفیٹ کو ایکسپٹ کرنا ہو ہمیشہ آپ نے پیسفل میتھڈ کو اپنایا تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی دنیا کو سب کا میسج جو ہے یہی دینا ہے کہ پیس جو ہے وہ سمبنم ہے پیس کو ایٹ اینی کاسٹ اختیار کرو کہ دوسرا آپشن جو ہے وہ سب نقصان کا آپشن ہے مثال میں دیکھیے سیکنڈ ورلڈ وار کو لیجیے آپ سیکنڈ ورلڈ وار میں جرمنی نے وائلنس کا آپشن لیا یعنی لڑ کر سارے یورپ میں رول کرنا جرمنی کا جو ٹارگٹ تھا وہ کہا تھا لڑ کر سارے یورپ پر رول کرنا لیکن آپ جانتے ہیں کہ الارٹ پاورز جو تھے ان کو جیت ہوئی ایکسس پاورز کو ہار ہوئی تو جرمنی نے اس کو ایکسپٹ کر لیا اور سیکنڈ وار وار کے بعد اس نے پیسفل پلاننگ کی یعنی پری سیکنڈ وار وار اس کی پلاننگ تھی وائلنس کو لے کر کے وار کو لے کر کے لیکن پوسٹ ورلڈ وار اس کی پلاننگ ہوئی پیس کو لے کر کے آپ دیکھیے آپ کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں جرمنی کو کچھ بھی نہیں ملا صرف کھویا اس نے لیکن بات کو جو پیسفل پلاننگ کیا انہوں نے تو آج جرمنی یورپ کی سب بڑی طاقت ہے یہ جاپان کا حال ہوا جاپان نے بھی وائلنس کا آپشن لیا تھا لڑ کر ایک بڑا امپائر بنانا لیکن جاپان کو ڈیفیٹ ہوئی جاپان جو ہے ایکسس پاور کا ممبر تھا تو الج پاور جیتی اور ایکسس پاور جو تھے وہ ہار گئے تو جاپان نے اس کے بعد کیا کیا ساری اسٹریٹجی بدل دی اپنی ساری اسٹریٹجی بدل دی یعنی پہلے جو اسٹریٹجی تھی وہ وائرس پر بیس کرتی تھی اب اس کی اسٹریٹجی پیس پر قائم کیا انہوں نے اس وقت جو کنگ تھا وہاں کا ہیرو ہیٹو اس نے اسپیچ دی تھی اپنے نیشن کو ایڈریس کیا تھا تو اس وقت یہ ٹی وی نہیں ہوا کرتا تھا اس وقت جو بڑے بڑے لوگ بولتے تھے ریڈیو پر تو اس نے ریڈیو پر یہ میسج دیا تھا کہ وی ہیو ٹو سفر دا سفریبل وی ہیو ٹو سفر دا سفریبل یعنی ہم ڈیفیٹ کو ایکسپٹ کریں گے تاکہ ہم فیوچر کی تعمیر کر سکیں اور یہی ہوا کہ سیکنڈ ورلڈ وار نے جاپان کو ڈسٹرو کر دیا تھا اس کے شہر ریشما اور نگاسکی روئن ہو گئی تھی لیکن آپ جانتے ہیں کہ آج جاپان کو ایک اکنامک سپر پاور کی حیثیت حاصل ہے کیونکہ پیس کا طریقہ اختیار کرنے کی وجہ سے پیس کا طریقہ اختیار کرنے کی وجہ سے تو اس زمانے میں مسلمان جہاں جہاں لڑ رہے ہیں پلسٹائن میں لڑ رہے ہیں تو لڑائی کوئی آپشن نہیں لڑائی میں دیکھیے ساٹھ برس سے لڑائی کر رہے ہیں اور صرف کھوتے چلا رہے ہیں کھوتے چلے جا رہے ہیں ان نائنٹین فورٹی ایٹ میں جو کچھ اربوں کو ملا تھا اس کا بڑا حصہ کھو دیا انہوں نے ساٹھ برس میں کچھ بھی نہیں ملا اب انہیں اسٹیچو بدلنا چاہیے جس طرح جرمنی نے اسٹریٹجی بدلی جس طرح جاپان نے اپنی اسٹریٹجی بدلی ایسے ہی مسلمانوں کو بھی اسٹریٹجی بدلنا چاہیے یعنی لڑائی کے بجائے پیس ٹکراؤ کے بجائے میوچل ایڈجسٹمنٹ اور کوئی دوسرا آپشن اس دنیا میں ہے نہیں یہ پوری یونیورس یہ لیسن دے رہی ہے ساری گلیکسی سارا سولر سسٹم یہ لیسن دے رہے ہیں سائلنٹ لینگویج میں کہ اس دنیا میں اگر زندگی چاہتے ہو تو پیسفل رہو لڑائی میں زندگی نہیں لڑو گے تو تباہ ہوگئے تو آج کی دنیا کو جو سب سے بڑی بات بتانا ہے وہ یہ کہ پیس چیز دا ساؤنڈ بونم اسی میں ہر ایک کا فائدہ ہے چاہے ریلیجس لوگ ہوں یا نان ریلیجس ہوں سیکولر لوگ ہوں یا نان سیکولر لوگ ہوں سب کا فائدہ اسی میں جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ اسی وقت اسموتھلی چل سکتی ہیں جبکہ سماج میں پیس ہو پیس نہیں تو تمام ایکٹیویٹیز جبرداز ہو جائے گی تمہیں جو ٹیگور کا قصہ سنایا وہ ایک چھوٹی سی اسٹوری ہے بتائی لیکن وہ وہ بتا رہا کہ اس یونیورس میں ہمارا میتھڈ کیا ہونا چاہیے ہم اپنے رستے پہ چلائے اپنی بوٹ اور برج اپنے طریقے پہ کام رہے وہی جس کو میں نے کہا کہ policy of non interference policy of non interference policy of non interference میں سب کا فائدہ ہے سب کا فائدہ ہے یہ کہتے ہیں انگریزی میں win win win win policy یعنی ہر ایک کی جیت ہے ہر کسی کی نہیں پیس جو ہے یہ ون ون پالیسی ہے یعنی دونوں فریق کی جیت ہے دونوں فریق کے لیے کامیابی ہے جہاں تک میں جانتا ہوں جہاں تک میں نے پڑھا ہے پوری ہسٹری میں کوئی ایک سنگل واقعہ بھی نہیں ہے جب کسی نے لڑ کر کوئی بڑی کامیابی حاصل کی ہو ٹکراؤ کر کے مطلب روڈ پر اگر آپ ٹکراؤ کریں گے تو آپ راستہ رکے گا ہو سکتا ہے کہ آپ کی جان بھی چلی جائے لیکن اگر آپ دوسرے کو سائڈ دیتے اپنی سائڈ پہ چلیں تو وہ بھی کامیاب آپ بھی کیپ رائٹ کیپ لیفٹ کا جو پالیسی ہے روڈ پر وہ بھی یہی تھا ون وہ بھی کامیاب میں بھی کامیاب لیکن اگر آپ اس کو نہ مانیں اور ٹکراؤ کا طریقہ اختیار کریں تو دونوں کا نقصان تو ون ون کی پالیسی جو ہے یہ پیس کی جو پالیسی ہے پیس کی انڈیویجل کے بھی ہے نیشن کے لیے بھی ہے سب کے لیے پیس کے سوا کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے جس میں سکسیس ملے کیونکہ وجہ کیا ہے اس دنیا میں ہر ایک کو فریڈم ملا ہوا ہے فریڈم جو ہے وہ کریٹر نے دے رکھا ہے تو آپ کسی کی فریڈم کو اوائڈ تو کر نہیں سکتے آپ کسی کی فریڈم کو اوائڈ نہیں کر سکتے تو آپ کو ہر ایک کی فریڈم کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا دوسرے کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا کہ حق ہے کہ سڑک گاڑی دوڑائے اپنی ادھر سے جو آدمی آ رہا ہے لے کر آپ کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا کہ اس کو حق ہے کہ اپنی گاڑی دوڑائے صرف یہ کہ آپ سائڈ میں ہو جائیں گے تو سائڈ میں ہونا ہوگا پیسفل میتھڈ ہے اگر سائڈ میں نہ ہو تو ٹکرا ہوگا تو پیس کا طریقہ انڈیویجل کے لیے بھی سکسیسفل ہے اور نیشن کے لیے بھی سوچتے تھے اس پر جو میں نے سوچا تو مجھے یہی پرنسپل ملا ہے میوچل نان انٹرفیئرنس یعنی وہ بھی انٹرفیئر نہ کریں میں بھی انٹرفیئر نہ کروں دوسری جو پارٹی ہے وہ بھی انٹرفیئر نہ کرے اور میں بھی انٹرفیئر نہ کروں جیسے روڈ پر اپنی اپنی سائڈ میں جو چل رہے ہو تو کہا انہوں نے آپ کے ساتھ انٹرفیئر نہیں کیا آپ نے ان کے ساتھ نہیں کیا انٹرفیئر تو پیس بلا شبہ سم بونم ہے ہی سے تمام ترقیاں ہوتی ہیں اور پیس کا فارمولا صرف ایک ہے وہ ہے میوچل نان انٹرفیئرنس اور کوئی فارمولا نہیں ہے جس سے پیس قائم کیونکہ دوسروں کی آزادی کو آواز سے کر نہیں سکتے تو اس کو موقع دینا پڑے گا کہ وہ اپنی آزادی استعمال کرے صرف آپ اپنے کو بچائیے ٹکراؤ سے بچائیے اپنے آپ کو صرف اپنے کو ٹکراؤ سے بچائیے جس سائڈ وہ جا رہا ہے اس میں آپ نہ جائیے بلکہ سائڈ اپنے بدل دیجیے مسلمانوں کا معاملہ ڈبل ہے کیونکہ مسلمان کا مشن کیا ہے مسلمان کا مشن یہ ہے کہ دنیا کو اللہ کا پیغام پہنچانا یہ مسلمان کا مشن ہے جس کو قرآن میں شاعت اور نس کہا گیا ہے تو اگر مسلمان پیس کا فارمولا نہ پکڑے تو گویا کہ وہ اپنا مشن ہی پورا نہیں کر پائیں گے اور اللہ کا پکڑ جائیں گے جو مشن ہے وہی مشن جو ہے جپرڈائز ہو جائے گا اور اللہ کا پکڑ جائیں گے کہ تم نے کیوں ایسا کیا کہ وہ طریقہ اختیار کیا جو تمہارے مشن میں ریکارڈ بن گیا تو خلاصہ یہ ہے کہ پیس سم بونم ہے اور پیس قائم کرنے کا فارمولا صرف ایک ہے اس دنیا میں وہ ہے پالیسی آف میوچل انٹرفیئرنس تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو تفریق دے کہ ہم اس رات کو سمجھیں اور اس کو اپنائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ